بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانا جڑو بے بہا مہربان مجرے مالو ہے سبح للہ ما فی السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں ہر وہ چیز جڑی اسمانہ ماں تو زمین ماں ہے تو وہ غالب ہے حکمت آلو ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس سے یہ بادشاہی ہے اسمانہ ماں تا زمین ماں وہی زندگی دیں تا وہی مارے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنا رہو ہے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم پہلا بھی وہی ہے تو آخری بھی وہی ہے باندھے بھی وہی ہے تو اولے بھی وہی ہے تو ہر چیز نہ جان نہ ہے هو الذي خلق السماوات والأرض في ست ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون وہی ہے جس نے سارا آسمان تے زمین چھ دنوں میں پیدا کیا ہے پھر اس نے عرش ور تجلی فرمائی وہی جانے جڑی چیز زمین میں جائے تے جڑی اس تے نکلے تے جو کچھ آسمان تے لے تے جو کچھ اس میں چڑھے تے تم جت بھی وہ تھارا نال وے تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ اس نے دیکھ رہے ہوئے له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور اس کی بادشاہی ہے آسمان تے زمین تے سارا کم اللہ تعالیٰ داری تاریخ آجے في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وہ رات نہ تیاری میں داخل کر دیں یا تیاری نہ رات میں داخل کر دیں تو وہ دل نہ پیتانہ میں خوب جانے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین أجر كبير تم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور ایمان لیاؤ اس مال بچوں جس کا اس نے تم نائب یعنی خلیفہ بنایا ہے اس اس کا رستہ میں خرچ کرو تو جڑا لوگ تھارا بچوں ایمان آیا اور انہوں نے خرچ کیو ان واسطے بڑو اجر ہے وما لكم لا تؤمنون ملا کملا تم مین بلاور رسول تم مینو بے رب وقد اخمین کی ہوگی تم اللہ تعالیٰ ور ایمان نہیں لیاتا حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تونا بلا رہے جے تم اپنا رب ور ایمان لیاؤ تو اس نے یقیناً تھارا کولوں وعدو لیو تھو جے کر تم مومنے هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن اللہ بكم لرؤوف رحیم وہی تو ہے جڑو اپنا بندہ ور صاف صاف آیت نازل فرماوے تاجے وے تونا اندھیریاں تے کٹ گئے لو ملیاں میں تے بلا شبہ اللہ تعالی تھارا ور شفقت کرنا لو مجھ مہربان ہے وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم لا يستوي منكم من أنفق من الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير کہ تم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 والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم جس جڑے تم مومن مردان تو مومن کالسریاں نہ دیکھیں گا جی انہا وہ نور انہا گئے اگے تو انہا گئے سجا پاسے دوڑتو ہوئے گو آج دھارا واسطے انہا باغاں کی خوشخبری ہے جنہاں کے ایس نیر بغتی میں گی وہ صدا انہاں میں رہیں گا یہی بڑی کامیابی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب اس جڑے منافق مرد تم منافق کار سیری ایمان آگا نہ کہیں گا تم اونا میں ذریع اڑکو تانجے ہم میں تھارا نور تے کچھ لو حاصل کر لیا انہوں نے جواب دیتو جائے گو یا اپنے پیچھے مڑ جاؤ تے لو لوڑ لیو پھر انہوں نے بشکار ایک کند کھڑی کر دیتی جائے گی جس میں دروازوں بے گو جس کے اندر آلے پاس ہے تے رحمت بے گی اور باہر آلے پاس ہے عذاب بے گو ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور وے منافق مومن وے منافق مومنہ نہ بلاویں گا جے کیوں ہم دنیا میں تھارے نال نہیں تھا وے کہیں گا آہو تھا تے صحیح وطن نے اپنو آگ گمرائی میں فسا لیو تھو تے تم مارا واسطے اڈیگ کرتا رہا تے تم شک ہی کرتا رہا اور تھاری سکی تنگا نے تم تو کھاما رکھیا ات توڑی کے اللہ وہ حکم آ پجیو تے اس بڑا توکے باز نے تم اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں تو کھاما رکھیا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هي مولاكم وبئس المصير بس اج آج نہ تھارا کولوں کوئی فدیو قبول کی ہو جائے گو تو نہ کافر لوکاں کو تم سارا وہ ٹھکانوں دوزخ ہے وہی تھارو سنگی ہے تو وہ مڑ گئے جانگی مجھ پیڑی جگہ ہے ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون کیوں ایمان عالم واسطے اجا ویلو نہیں آیا جی ان کا دل اللہ تعالی کا ذکر تو اس کا نازل کیا ہوا حق واسطے نرم ہو جائیں تو انہاں لوکارو نہ ہو جائیں جنہاں نے انہاں تو پہلا کتاب دیتی گئی تھی پھر انہاں ور ایک لمو زمانوں گزر گیا تو انہاں کا دل باٹا ہو گیا اور مدہ لوگ تے انہاں وچوں نافرمان ہی ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون یقین منو اللہ تعالیٰ زمین نہ اس کا مرن کے بعد زندہ کرے انہیں تھارا واسطے نشانی کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں تاکہ تم سمجھیں إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم, ولهم أجر كريم نلین المصدقين والمصدقات اکرب الله قرضا حسنا خسل الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم فل وجوری بے شک صدقو دین والا مرد تے صدقو دین والی کالسری تو جنہ نے اللہ تعالیٰ نہ چنگو کر دیتو وہ انہ واسطے خوب بدائے جائے وہ وہ انہ واسطے خوب بدائے جائے وہ تو انہ واسطے عزت آلو عجر ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولائکہم الصدیقون والشہدان لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جڑا لوگ اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور ایمان لیا یہی لوگ انہاں رب گئے نزدیک صدیق تے شہید ہیں انہاں واسطے انہاں وہ اجر تے انہاں وہ نور وے گو تے جنہاں لوکاں نے کفر کیو نالے ماری آیتاں نہ جھوٹھی کیو یہ لوگ جہنمی ہیں اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الدنيا إلا متاع الغرور یقین من آپ دنیا کی زندگی تے چھڑی کھیڑ تے تماشو ہے اور بن ٹھن تے ایک دوجا ور بڑیائی مارنی مال تے اولاد ماں ایک دوجا تے اگے بدن کی تنگ کرنی ہے اس کی مثال بدل آروں ہیں اس کی وجہ سے زمین داراں اپنی فصل چنگی لگ جائے پھر وہ سک جائے پھر تم اس نہ دیکھیں جب وہ پیلی ہو گئی ہے پھر وہ چھیکڑ پکی ہو جائے تو آخرت ماں سخت عذاب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نال نالے مندی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تے بس ایک توکھا وہ سمان ہے الى من ربكم وجنة جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تم دوڑو اپنا رب کی بخشش در تے اس جنت در جس کی چڑائی تے زمین کی چڑھائی کا برابر ہے وہ ان تیار کی گئی ہے جڑا اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا میں یو اللہ تعالیٰ وہ فضل ہے وہ اپنو فضل جس نے چاوے دے دیا ہے تے اللہ تعالیٰ بڑا فضل آلو ہے مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير نہ کھائے مصیبت دنیا ور آوے تو نہ خاص تھارے اپنے اوپر آوے ور اس تو پہلا جی ہم اس نے پیدا کراں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی وے یو کم اللہ تعالیٰ واسطے سکھ ہوئی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كل مختال فخور تانجے تم اس چیز پر افسوس نہ کریں جڑی تھارا کونو چلی جائے تو نہ اس پر بڑیار کریں جڑی تونا دیتی جائے تو اللہ کسے بھی کمنڈ کرن آلا بڑیار دسن آلا نہ پسند نہیں کرتو الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد جڑا آپ بھی کنجوسی کریں تو لوکنا بھی کنجوسی کی پٹی پڑھویں اور جڑوں بھی منہ پھیر لیا گو پھر اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے صرف وہ مالک ہے لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد للناس وليعلم وليعلم الله الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز یقین انہوں نے اپنا رسول صاف صاف نشانی دے کر چلایا نال کتاب اور انصاف کی ترکھڑی نازل کی جے لوگ انصاف پر قائم رہیں تو انہیں لو نازل کیو اس میں سخت خطر ہو گیا ہے تو لوگوں واسطے اور بھی فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ باندھے کر جائیں جی کون اس کی تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بن دیکھیں مدد کریں بے شک اللہ بڑی طاقت آلو زبردست ہے ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يقينا هنا نوح عليه السلام تو ابراہیم علیہ السلام نبی بنا گیا چلایا تو انہیں انہیں کی لڑی ماں پیغمبری نالے کتاب جاری رکھی پھر کچھ انہیں بچوں ہی دائیں ہیں ور انہیں بچوں مدہ لوگ نافرمان ہو گیا ثم قفینا على آثارهم برسولنا وقفینا بعیس ابن مریم وقفینا وجعلنا في قلوب الذين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا لو ریا ف آتے منہ اجر ہوں وسیم فر مگر مگر انہیں انہیں کا طریقہ ور اپنا اور رسول چلایا تے انہاں تے پیچھے ہونے مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام چلایا تے انہاں نے ہونے انجیل عطا کی تے جنہ لوکاں نے انہاں کی تابداری کی ہونے انہاں کا دلاں دلم شفقت تے نرمی کرنی پیدا کر دیتی تے ایک ملنگ بننو یا بدت انہاں نے آپے کٹی تھی انہاں یا انہاں پر فرض نہیں کی تھی ور انہاں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کھٹن واسطے آپے کٹ لی تھی پھر اس نہ نبا بھی نہیں سکیا جس ہو کہ اس کا نبان وہ حق تھو بس جڑا لوگ انہاں بھی ایمان لے آیا انہاں انہاں انہاں وہ ثواب دے دیتو اور متا لوگ تھے انہاں بھی جو ہی ریا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ کم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وم غفور بو بفور رواشی اے ایمان آ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہو تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیاؤ وہ توڑا اپنی رحمت کا دو حصہ دیا گو تو وہ تاس نور عطا کرے گو جس کی لو ماتم ٹورے پھر گا تو وہ ساری بخشش کرے گو تو اللہ بڑو بخش نالو مجھ مہربان ہے الله الله الفضل الفضل بيد يؤتيه من يشاء والله ذو العظيم اس گلوں تانجے اہل کتاب نہ پتو لگ جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فضل ور کچھ بھی اختیار نہیں تو گل جے فضل اللہ تعالیٰ ہی کا آتما ہے وہ جس میں چاوے عطا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا فضل آلو ہے تعالیٰ اللہ نے سچ فرمایو